ابو خالد سلیمان بن حیان نے داؤد بن ابی ہند سے حدیث بیان کی انہوں نے نعمان بن سالم سے اور انہوں نے عمر بن سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے انبسا بن ابی سفیان نے اپنے مارس الموت میں ایک ایسی حدیث سنائی جس سے انتہائی خوشی حاصل ہوتی ہے کہا میں نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہتی تھیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے ایک دن اور ایک رات میں بارہ رکعت ادا کی اس کے لیے ان کے بدلے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب سے میں نے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا میں نے انہیں کبھی ترک نہیں کیا انبسا نے کہا جب سے میں نے ان کے بارے میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا میں نے انہیں کبھی ترک نہیں کیا عمر بن اوس نے کہا جب سے میں نے ان کے بارے میں انبسا سے سنا میں نے انہیں کبھی ترک نہیں کیا نعمان بن سالم نے کہا جب سے میں نے عمر بن اوس سے ان کے بارے میں سنا میں نے انہیں کبھی ترک نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو چورانوے